امام بن منبے نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو انیس